حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو مری ہوئی چیزیں حلال کر دی گئی ہیں مچھلی اور ٹڈی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو اٹھارہ